الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي الذي يكذب بالدين فذلك يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين الذين هم هم عن صلاتهم يراؤون ويمنعون الماعون صدق العظيم بزرگوں اور بھائیوں ابھی جب قرآن شریف پڑھا جا رہا تھا تراوی میں تو سورہ یوسف جب تلاوت کی جا رہی تھی تو جلالین پڑھانے کے زمانے میں میں نے کسی تفسیر میں دیکھا تھا مجھے یاد نہیں رہا غالباً زلال القرآن میں دیکھا یا کسی تفسیر میں دیکھا وہ نقطہ مجھے اس وقت یاد آیا اللہ ہمارا ذہن کیسے بناتا ہے کیسے ہمارا ذہن چونکہ ارائیت الدی قدیم و بدین کا تعلق بھی ذہن بنانے ہی سے ہے کہ اللہ ہمارا ذہن کیسے بناتا ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گئے اور وہ مسئلہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس گھر میں پرورش پائی جس نے برا کیا جس نے اپنے ہاتھوں سے لکمے کھلائے وہی خود عاشق اور دیوانی ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو ایک برے کام کی دعوت دی اور خلوت ہے سامنے سے دعوت ہے جمال ہے خوبصورتی ہے دیکھنے والا کوئی نہیں بادشاہ کی بیوی ہے ان تمام چیزوں کو ایک طرف ذہن میں رکھے دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام زلیخا کہہ رہی ہے ہائی تلک آ جاؤ آ جاؤ میں تمہیں کو بلاتی ہوں حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ میری محسنا ہے اس نے مجھ پر احسان کیا ہے اگر میں اس کو ناراض کروں تو کیا ہوگا لاؤ ذرا اس کا دلی تقاضا پورا کر لوں پھر میں توبہ کر لوں گا یہ نہیں سوچا فوراً فرمایا معاذ اللہ ان ربی احسن مسوائے انہ لا يفلح الظالم اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ انہ رب بھی احسن میرا رب تجھ سے بھی بڑا میرا محسن ہے تو نے تو ظاہر میں لکما کھلایا لیکن تجھ تک پہنچانے والا تو میرا رب ہے انہ لا يفلح الظالمون اور وہ ظالم کو کامیاب نہیں بناتا اس تفسیر میں جو میں نے دیکھا تھا ایک یہ واقعہ نقل کیا اور اس کے مقابل ایک واقعہ اور نقل کیا اور دونوں کا تقابل کیا فرمایا قرآن دوسری طرف ایک واقعہ اور بیان کر رہا ہے یہ سورہ یوسف ابھی جب تلاوت ہو رہی تھی تو ذہن میں یہ بات آئی قرآن کریم ایک واقعہ اور نقل کر رہا ہے وطل علیہم نبا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر قال ساقتلنك حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل بہت غور سے اس بات کو سمجھے کہ اللہ ہمارا ذہن کیسے بنا رہا ہے حابل اور قابل جس لڑکی سے نکاح کرنا تھا وہ شریعت آدم میں حابل کے لیے جائز تھی قابل کے لیے جائز نہیں تھی شریعت آدم کے جو اصول تھے ان اصول کے مطابق قابل کے لیے وہ جائز نہیں تھی حابل کے لیے جائز تھی لیکن قابل اس لڑکی پر دیوانہ ہوا عاشق ہوا اور کام میں ہی نکاح کروں گا حابل نے جب منع کیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا لاختلنک اور کہا نہیں بلکہ کر دیا قتل اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا یہ دنیا کا پہلا مردر کیس تھا دنیا کی پہلی موت تھی اس سے پہلے کوئی موت نہیں ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ دفن کا طریقہ قابل کو نہیں معلوم تھا کہ دفن کیسے کریں کیا کریں اپنے بھائی کی ناش کو فباصل فل الارض اور یہ فیواری سو اتاخی سوتاخی من نادمین دو کو کو بھیجا آپس میں لڑے ایک کوے نے دوسرے کو مارا پھر زندہ کوے نے اپنے پاؤں سے مٹی کھودی قبر کی شکل بنائی یعنی خدا بنایا اور مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا حقیقت میں اللہ قابل کو طریقہ تدفین سکھانا چاہتا تھا اس لیے یہ مسئلہ سامنے کیا یہ ایک مثال دی حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ انسان تجھے تو تدفین کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا اللہ نے پرندوں سے سکھایا کیا تو اپنے علم پر ناز کرے گا تجھے تو تدفین کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا تجھے تو اللہ نے پرندوں سے سکھایا تو کیا اپنے علم پر ناز کرے گا بہرحال بھائی کابل نے جب قتل کر دیا تو قتل کرنے کی وجہ سے وہ لڑکی حلال نہیں ہوئی وہ حرام تھی وہ آرام ہی رہی ایک آدمی اپنی خالہ سے نکاح کرنے کے لیے اگر اپنے موساجی کو قتل کر دے تو اس سے خالہ حلال نہیں ہو جاتی ہے وہ حرام حرام ہی ہے تو قابل کے لیے وہ لڑکی حرام ہی رہی مسئلہ حل نہیں ہوا وہ اپنی مصیبت کو حل کرنے گیا اپنے حالت کو حل کرنے گیا مصیبت حل نہیں ہوئی وہ لڑکی حلال نہیں ہوئی بلکہ اور دلدل میں پھنس گیا گناہوں کے اور عذاب کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ارشاد ہے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ایک ایک قتل کا گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا اب دونوں واقعے میں وہ مفسر مجھے نام یاد نہیں رہا تقبی تقابل یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یوسف پر حالات آئے تو یوسف نے اس کو حل کرنے کے لیے گناہ کا سہارا نہیں لیا بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے حالات کو کھول دیے اور قابل پر حالات آئے اس نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے گناہ کا سہارا لیا تو قیامت تک مجرم بن گیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو حالات میں پریشانیوں میں مصیبتوں میں کبھی بھی گناہ کا سہارا نہیں لینا چاہیے بہت بڑا سبق ہے ہم کو مصیبتیں تو آتی ہیں انسان ہے حالات آ جاتے ہیں ہم پر برے سے برے حالات ہم پر آ جائیں لیکن ان حالات میں ان مصیبتوں میں ان پریشانیوں میں ہم گناہ کا سہارا کبھی نہ لیں عمومی طور پر اس وقت امت کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ اپنی تجارت میں تھوڑا سا گھاتا تو سود کے نظام میں گھس جاتے ہیں سود کے نظام میں مصائب اور پریشانیوں کا حل حرام سے کرنے جائیں گے تو گناہ میں اور پھنستے چلے جائیں گے مسائب میں اور پھنستے چلے جائیں گے اور ایک بات عرض کروں بہت ہی لذاذت کے ساتھ کہ دیکھیے مچھلی کھانا حلال تھا لیکن اصحاب آئینہ نے سنیچر کے دن کی تھوڑی سی بے حرمتی کی اور بجائے تعظیم کے سنیچر کے دن ہیلے اور بہانے کر کے مچھلیاں پکڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا کونو قردتن خاصین جبکہ مچھلی کھانا حلال تھا اس وقت بھی اور آج بھی صرف سنیچر کے دن کی تعظیم کا مسئلہ تھا اس میں تھوڑی سی بے حرمتی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا یہ امت تو روزانہ سود کھا رہی ہے جو سراسر حرام ہے کیا اللہ اس امت کو سور اور بندر نہ بنا دے کیا اللہ تعالیٰ نہ بنا دے لیکن ہم جی رہے ہیں یہ دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دعا کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں ورنہ امت کے عمومی حالات اس وقت دیکھے جائیں امت کے عمومی حالات ایک طرف ہمارا دل جل رہا ہے نا کے سینے کو اگر کوئی کھول کر دیکھے تو ان کے سینے جل رہے ہیں کہ کہاں مسلمانوں کو کھڑے کھڑے جانوروں سے بدتر شکل میں کاٹا جا رہا ہے اور کہاں گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے اور کہاں پھانسیوں کے فندوں پر لٹکایا جا رہا ہے اور کہاں بے قصور جیلوں میں دھکیلے جا رہے ہیں ان کے دل رو رہے ہیں لیکن دوسری طرف امت کے عمومی حالات کو دیکھ کر اور زیادہ رو رہے ہیں کہ ان مسائب کو لانے والے ہم ہی ہیں ان پریشانیوں کو لانے والے ہم ہی ہیں ہم ہی نے ان مسائب کو اپنے سر کے اوپر دعوت دی ہے سورت آمال ماں سورت نادر گرب شامت آمال ماں سورت نادر گرب جب مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے اور فرمایا کہ حضرت یہ نادر شاہ بادشاہ ہندوستان پر آیا اور بڑا ظلم کر رہا ہے حضرت آپ بدوا فرما دیجئے تو حضرت نے کوئی بدعا نہیں کی بلکہ فرمایا کہ شامت آمال ما صورت نادر گرے یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے جو نادر کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے تو قرآن ہمارا ذہن اللہ ہمارا ذہن بڑا عجیب طرح پر بناتا ہے ہمارے ذہن کو اللہ یہ جو واقعات ہیں نا قرآن کریم میں آج کتنے واقعات گزرے ویلا آدین خو ہودا ویلا مدینہ خاؤ شعیب آج کتنے واقعات جہاں پارا شروع ہوا وہیں سے قوموں کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے شروع کیے پاؤ پارے سے لے کر گیارہویں کے پاؤ سے لے کر مسلسل حالات بیان کرتے چلے گئے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارا ذہن بنا رہا ہے اور کیا ذہن بنا رہا ہے یاد رکھو تمہارے پیچھے میری ہی ذات ہے تمہارے پیچھے میری ہی ذات ہے ہوا اضحا کا وہ اب کا وہی رلاتا وہی ہنساتا ہے ہوا اما کا وحیا وہی مارتا وہی جلاتا ہے وہی مالک ملک ہے جو تو تل ملک منتشا و تنز الملک منتشا وہی و تو عز منتشا و تو ذل منتشا وہی ہے وئیزا مریض تو فہو یشفین وہی ہے یو تم ربی و یسکین کھانا کھلانے والا پلانے والا بیماری دینے والا شفا دینے والا ہنسانے والا رلانے والا عزت کے نقشوں میں ذلتیوں کے ہار پہنانے والا اور ذلتیوں کے کانتوں میں عزت کے مکان پر بٹھانے والی وہی ذات ہے اور اس ذہن کو بنانے کے لیے ان واقعات کو پیش کر رہا ہے کہ دیکھ لیجئے ان سارے حالات کو میں نے قارون کو عزت اور دولت کے نقشے میں کیسے ذلیل کر دیا میں نے فرعون کو عزت کے نقشے سے نکال کر کیسے ذلیل زلیل کر دیا دیکھو قوم آج کو قوم لوت کو قوم ہود کو قوم صالح کو قوم نو کو ان حالات کو پڑھو ایک اور اللہ جو دلائل دیتا ہے نا وہ بہت مضبوط اور ٹھوس دلائل دیتا ہے اور ایک طرف شیطان بھی ہمارا ذہن بناتا ہے شیطان کیسے بناتا ہے ارے کیا تو نماز کے پیچھے پڑا ہوا ہے کیا تو دین دین دین کے نکارے بجاتا چل رہا ہے کیا تو شریعت کے حلال اور حرام کو لے کر کے گھوم رہا ہے ارے چھوڑ حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دے نمازوں کو چھوڑ دے داری رکھنے کو ارے دیکھ دنیا کے لوگ کیسے غریب تھے اور آج مالدار بن گئے کل کوئی سلام نہیں کر رہا تھا آج ان کو لوگ سلام کر رہے کیسے ذہن بنا رہا ہے ہمارا وہ دنیا کے غریب کی سلامی کو ہمیں دکھا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں صاحب اس کا مارا اس کا مارا اس کا دبایا اس کا دبایا اس کو ذلیل اس کو عزیز ان سارے مسائل کو دیکھ کر وہ وہ ضلع کا ممبر بن گیا وہ ضلع کا پرموخ بن گیا وہ ایم پی بن گیا وہ ایم ایل اے بن ارے تو بھی ایسے طریقے اختیار کر لے تو بھی اسی طرح بن جائے گا کیا دین کا جھنڈا لے کر کے گھوم رہا ہے شیطان ظاہری دلائل سے سمجھا رہا ہے اور میرے اللہ باطنی دلائل سے سمجھا رہے ہیں قرآن قرآن ہے میرے بھائیوں قرآن عجیب کتاب ہے اللہ ہمارا ذہن کیسے بناتا ہے اللہ نے فرمایا یہ جو شیطان تمہیں ظاہری دلائل دے رہا ہے نا زخرف القول غرورا یہ زخرف القول ہے زخرف کسے کہتے ہیں گڑ کے اوپر گڑ کے اوپر چاندی کا ورق چڑھا کر بہترین حلوے کے نام پر بیچنا اور دو روپے کی چیز کو باکس میں بن کر کے بہترین قسم کا باکس بنا کر بیچنا یعنی ہلکی سی چیز کو اعلی درجے کا کھوکھا بنا کر کے بیچنا اس کو کہتے ہیں زوف روف ظاہر اچھا ہے اندر میں کھوکھلا پن ہے اللہ کہتا ہے شیطان کے دلائل کو دیکھو گے ظاہر میں اچھا لگتا ہے اندر میں بڑا کھوکھلا پن ہے سوائے جہنم کے کچھ نصیب نہیں ہوگا سوائے زلتوں کے کچھ نصیب نہیں ہوگا تمہیں سر رگڑتے ہو جاؤ گے اور تم تم تمہاری ناک ایسی رگڑے گی کہ پھر تمہارے ناک کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا ہم نے سکون کہاں تلاش کر لیا شیطانی دنیا میں شیطانی اللہ کیسے فرمایا کسراب بقیع یحسبہ الزمعان ما حتی اذا جاہو لم یجدہ شیعہ قرآن جب بولتا ہے نا اللہ اکبر قرآن جب بولتا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبہ واللہ یضائف لمن یشا واللہ واسع علیم اللہ آیت میں جو مسئلہ بیان کرتا ہے اسی کے مطابق اپنی صفت لاتا ہے جب آیت یہ بیان فرمائی مثلا اموالهم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو سات سو گنا دوں گا اخلاص ہوگا تو اور زیادہ دوں گا یشاء اخلاص کے اور زیادہ دوں گا تو اپنی صفت کیا لے آیا واسع علیم ان دونوں صفت کو آیت سے کیا مناسبت مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے سات سو گنا سات سو سے زائد دینے کا وعدہ فرمایا تو یہ چھوٹے دل والا انسان کہنے لگا اللہ کبھی اتنا بھی دیا جاتا ہوگا یہ تو تم بہت دے رہا ہے بہت دے رہا ہے اللہ نے فرمایا میں وسیع رحمت والا ہوں تیری ذات پر میری ذات کو قیاس نہ کرنا میں واسع ہوں اور علیم لایا کیوں علیم لایا آیت میں دوسرا بھی مسئلہ تھا اے خرچ کرنے والے تو خرچ کر کے تو خرچ کر کے اپنی شان و شوقت اور ریاکاری کو نہ بتانا تختیوں کا انتظار نہ کرنا جلسے کا انتظار نہ کرنا تو چپکے سے دے دینا میں علیم ہوں بہت جاننے والا ہوں بغیر تختیوں کے تیری عزت کرا دوں گا کیسے اللہ صفات لا رہا ہے وہاں سے کہہ کر جو اس ہو رہا تھا اس کو اللہ نے حل کر دیا اور علیم کہہ کر خرچ کرنے والے کو اشارہ فرمایا کہ تو ریاکاری یا شان و شوقت کی تو تمنا نہ کرنا کہ میں نے دیا ہے تو یقینی طور پر میرا نام ہو جائے میرے لیے جلسہ ہو جائے لوگوں کو پتا چل جائے تیرا پتا چلانا میرے ہاتھ میں میں تیرے ذکر کے بغیر بھی تیرے نام کی عزت کرا دوں گا اسی لیے آگے آپ پر قرآن تو میرے بھائیوں قرآن ہے خدا پاک کی قسم ہم ناولوں میں پڑ گئے ہم ڈائجیس میں پڑ گئے ہم موبائل کی دنیا میں پڑھ کر کے گندی فلموں میں پڑ گئے میرا جوان یہ گندی چیزوں کو موبائل میں دیکھ کر کے اپنے ذہن کو خراب کر رہا ہے اپنے جسم کو خراب کر رہا ہے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے اپنی بیویوں سے طلاق کے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کریں کہ ان تمام کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے اور سننے والے بن جائیں ہم قرآن اور حدیث کو پڑھنے اور سننے والے جب بنو گے تو ذہن آپ کا ایسا بنے گا کہ اللہ کی طرف سے گویا کے مسائل کا نور اتر رہا ہے اب اسی آیت کو آپ لے لیجئے اللہ آگے فرماتے قول معروف وما غفرت خیر من صدقت ادا واللہ غنی حلیم دو صفت آیا پھر غنی حلیم گنی بھی لایا اور حلیم بھی لایا کیا مطلب مسئلہ کیا بیان کیا اے میرے بندے تیرے پاس کوئی مانگنے آیا تو نہیں دے سکتا ہے تو نہ دینا تانے نہ دینا تانے نہ دینا تکلیفیں نہ پہنچانا لاتو بالمن ادا تکلیفیں نہ پہنچانا احسان نہ جتانا نہ دینا ہو تو نہ دینا قول معروف اچھی بات کہہ کر روانہ کر دینا اللہ تمہاری مدد فرمائے اللہ تمہیں دے اچھی بات کہہ کر قول معروف اور مغفرت کی دعا دے کر کے اس کو واپس کر دینا قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یہ بہتر ہے اس صدقے کے مقابلے میں جس کے پیچھے تکلیفیں ہو اب اللہ دو صفت لے آیا واللہ غنی علیم کیا مناسبت ہے مسئلے کے ساتھ کیا مناسبت ہے غنی کسی لا کر اشارہ کیا اے میرے بندے جب تو نے اس کو بھلی بات کہہ کر روانہ کر دیا تو تو یہ نہ سوچنا کہ میں نے نہیں دیا ہے تو اب اس کو کون دے گا میں غنی ہوں دوسری جگہ سے انتظام کر دوں گا میں غنی ہوں اور آگے فرمایا حلیم یہ حلیم کی میں اس لیے لایا حلیم وہ نہیں جس کے پیالے کے لیے ہم لڑتے ہیں مغرب کے وقت ہمارے حضرت ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ ایک بیان کیا ہے فرمایا کہ انگلینڈ کے ایک مسجد میں ایک صاحب مغرب کے وقت دعا بھی کر رہے تھے اور پیچھے بھی دیکھ رہے تھے دعا کر رہے تھے پیچھے کسی نے پوچھا کہ بار بار دعا میں پیچھے دیکھتے ہیں کہ میرا حلیم کا پیالہ کوئی نہ اٹھا لے تو ان کی دعا میں حلیم ہی نظر آتا تھا وہ حلیم یا مراد نہیں ہے وہ حلیم نہیں حلیم کمانا بردبار حلیم کا مانا برد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حلیم ہوں یہ حلیم کسی پر کیوں لایا اس لیے کہ آیت میں آیا بہت غور سے سمجھے یت باؤ ادا تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب تو صدقہ دے کر کسی پر احسان کر کے تو تکلیف پہنچاتا ہے تو میری ذات یہ چاہتی تھی کہ میری زمین فتح اور میں تجھے اتار دوں لیکن میں حلیم اور بردبار ہوں کہ تیری پکڑ نہیں کرتا تجھے توبہ کا موقع دیتا ہوں کیسی صفات اللہ لاتا ہے ہر آیت کے ساتھ جو صفات ہے اس کو ان مسائل کے ساتھ بڑی مناسبت خدا پاک میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں دنیا کے دائجیس اور ناول کو پڑھنے کے بجائے قرآن پڑھو حدیث پڑھو ان بزرگوں کی صحبتوں میں اصحبت و متصرفت صوفیہ کا جملہ ہے بڑا عجیب جملہ متصرفت و طبیعت آ تو متصر فتم ولاخلا کو صحبت و متصر صحبت اپنا تصرف کر کے رہتی ہے صحبت اپنا تصرف بتا کر رہتی ہے دیکھو میں اس کی مثال جہاں کتاب الدب چلتا ہے بخاری شریف میں وہاں یہ جملہ میں نقل کر کے اپنے طلبہ کو مثال دیتا ہوں کہ آج کل دلال بہت پیدا ہو گئے زمین کے بیچنے والے زمینوں کے بیچنے والے مکانوں کے بیچنے والے بہت دلال پیدا ہو گئے جنہوں نے زندگی میں دلالی نہیں کی ہوگی وہ بھی ابھی دلال بنے ہوئے ہیں آپ ایک دلال کے پاس ایک گھنٹہ صرف بیٹھ جائیں اور وہ جب تذکرہ کرے گا کہ یہ زمین میں نے اتنے میں دلائی مجھے دو لاکھ مل گئے اور یہ زمین میں نے اتنے میں دلائی مجھے ایک لاکھ مل گیا ایک ایک گھنٹہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ دوسرے ہی دن سے آپ کے دل میں تمنا ہوگی کہ میں بھی دلال بن جاؤں سب متصرفتوں صحبت اپنا تصرف کر کے رہتی ہے جب دنیا دار کی صحبت میں بیٹھنے سے دنیا کا تصرف ہماری ذات میں ہو جاتا ہے ان اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ان راتوں میں رونے والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ ہماری آنکھوں کو ضرور نم کر دے گا ہماری زندگیاں بدلے گی ہماری زندگیاں ضرور بدلے گی اور ضرور ہماری طبیعت پر اثر پڑے گا اور صحبت و طبیعت و طبیعت میں چوری کرنے کی عادت ہے طبیعت میں لینے کی عادت ہے ہمارے مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی طالب علم اپنے استاذ کی نکالی کرتا ہے کبھی کبھی وہ کیسے بولتے ہیں ویسے ہی وہ بولتا ہے فلاح دارین کے ایک فارغ ہیں وہ حضرت جیسے چلتے ہیں ویسا ہی مجھے چل کر بتایا انہوں نے جیسے رومال ڈالتے ہیں اور چلتے ہیں ویسے ہی مجھے چل کر کے بتایا انہوں نے تو وہ طبیعت متصر طبیعت میں چوری کرنے کی عادت ہے اگر اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہماری طبیعت ان کے اخلاق کو لے گی ان کی باتوں کو اپنے اندر لے گی ولا اخلاق متعدیت اور اخلاق میں تعدی کی شان ہے آگے بڑھنے کی شان ہے صوفیہ کا یہ جملہ ہمیں بہت کچھ کہہ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرانے کی یہ تشریح ہے کہ صحبت صالح میں بیٹھو گے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش کے پاس بیٹھنا کچھ نہیں تو خوشبو تو ضرور مل جائے گی اور اگر اور برے کی صحبت میں بیٹھو گے تو جیسے وہ دھونی دھننے والا کچھ نہیں تو کم سے کم کپڑے تو ضرور کالے ہو جائیں گے دنیا دار کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہیں تو دل میں تھوڑی سی تو ضرور آ جائے گی اللہ کیسے قرآن میں بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے مثال جو ہر وقت دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں اور اپنے رب سے کافر کسرا بن بکیا یا سب ہو زمان ماں ادا جاؤ وہاں ریت تھا جب قرآن اتر رہا رہا تھا تب ریت تھا اس وقت مثال لے لیجیے ہمارے روڈوں کی دھوپ پڑ رہی ہے اور دوپہر میں آپ گاڑی لے کر چلیں روڈ دور سے چمکتا ہے سراب بتیا چمکنے والا ریت یہ روڈ دور سے چمکتا ہے تو آپ کو دور سے نظر آتا ہے کہ پانی ہے روڈ پر کسرا بن دور سے آپ کو پانی نظر آتا ہے آپ کو بہت پیاس لگی زمان کہتے ہیں بہت پیاس جس کو لگی ہے یا حسد ہو زمان ماں پیاسے نے اس کو پانی سمجھا روڈ چمک رہا تھا تو پیاسے نے اس کو پانی سمجھا دوڑا اپنی گاڑی لے کر روڈ کے اوپر پانی مل جائے وہاں پہنچا تو کچھ نہیں وہ تو روڑ چمک رہا تھا پھر آگے نظر آیا وہ بھی روڑ چمک رہا تھا دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا دھوپ ختم ہو گئی شام ہو گئی تو اب چمکنا بھی بند ہو گیا یا سب ہو زمان اما حتہ ادا جا ہو نم یجید ہو شیا پانی وانی تو کچھ نہیں ملا فرما اسی طرح تیری دور دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے اللہ اللہ مثال دے رہا ہے اسی طرح تیری دور دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو نے حلال اور حرام کو چھوڑا تو نے جائز اور ناجائز کو چھوڑا اور تو نے صحیح اور غلط کو چھوڑا تو نے زنا اور نکاح کو چھوڑا ایک دوڑتا تو چلا جا رہا ہے دوڑتا چلا جا رہا ہے اسی آدمی کی طرح کسرا بن بکیا یا سب ہو زمان ماں ہتھی جاہو لمیے جی تو اسی طرح دوڑتا چلا گیا چلا گیا جوانی ختم ہوئی تیرا برہاپا آ گیا ترا بڑھاپا وہاں شام ہو گئی دھوپ ختم ہو گئی پانی نظر آنا بند ہو گیا یہاں تیرا بڑھاپا آ گیا اب تیرا چلنا بند ہو گیا موت کے جھٹکے نے تجھے پکڑا حسابہ ولہ ہو سر حساب اللہ نے تیری زندگی کا حساب کھول کے رکھ دیا ایک عجیب نقشہ قرآن میرے بھائی اور قرآن پڑھو قرآن سمجھو ان بزرگوں کی صحبت میں آیا کرو افسوس افسوس کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو نہیں پہچانا ہم نے نہیں پہچانا ہم نے ان کی ذاتوں کو صرف یہ سمجھا کہ مولانا ہے ہم نے صرف ان کی ذاتوں کو یہ سمجھا کہ ہمارے علاقے کے ایک مول صاحب ہے نہیں یہ رونے والے دل رکھتے ہیں یہ رونے والے دل رکھتے ہیں خدا کی قسم ان کی صحبتوں میں بیٹھو گے آؤ گے تو ان کی نگاہ کرم تم پر پڑے گی ہمارے قلوب کو بدل کے رکھ دے گی ہمارے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کئی صحبتوں والے یہ بزرگ بنائے تھے کتنی صحبت کتنے بزرگوں کی صحبتیں پائی حکیم صاحب ایک عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے فرمایا میں نے خود حرم شریف میں حضرت کی مجلس میں سنا حضرت نے فرمایا کہ ان نظر و حق کن مشکا شریف کی روایت ہے نظر حق ہے یعنی بری نظر لگتی ہے حتیٰ کہ باپ کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے ماں کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے فرمایا جب بری نظر میں یہ اثر ہے کہ وہ جب اثر کر جاتی ہے اور بیمار کر دیتی ہے تو کیا اچھی نظر اور اہل اللہ کی نظر اس کو اللہ والا نہیں بنا دے گی اللہ والوں کی نظر یقیناً انسان کو اللہ والا بنا دے گی اللہ والا نہیں بنائے گی تو کم سے کم اللہ کے سامنے کچھ قطرے آنسو کے بہانے والی تو ضرور بنا دے گی تو اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی صحبت سے قرآن دماغ میں آتا ہے قرآن دل میں اترتا ہے احادیث مبارکہ زندگی میں اترتی ہے بہرحال یہ تو ویسے ہی وہ سورہ یوسف کی بات آئی تو اس کے اوپر سے مجھے یہ بات یاد آ گئی اور چند باتیں میں نے کہی کہ ایک ایک جو ہے قرآن ذہن بناتا ہے اور ایک شیطان ذہن بناتا ہے لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا شیطان کا ذہن جو بنایا جا رہا ہے فرمایا یہ زخرف فل قول ہے یہ زینتوں ولاب ہے یہ لائبوں ولاح ہے اور فرمایا یہ متا الغرور ہے اور فرمایا یہ انکبوت ہے یہ مکری کا جالا ہے جو ٹوٹے گا یہ غرور اور دھوکے کا سامان ہے جو پھٹے گا اور یہ زخرف القول ہے جو ظاہر میں اچھا ہے اندر میں کچھ نہیں ہے اللہ کہتا ہے ان کی ظاہری دلائل پر اگر جاؤ گے تو حجبت النار حجیبت نار روا البخاری حجیبت نار بس شہوات میں نے جہنم کو شہوتوں سے گھیر رکھا ہے شہوت کا پردہ چاک ہوگا پیچھے جہنم تیار ہے اس کے پیچھے ہی جہنم تیار ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب اشکال کیا بخاری شریف کی اس روایت پر شرح البخاری میں بڑا عجیب فرمایا کہ جب یہ پردہ ہے اور پردے کے پیچھے جہنم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجیبت جنت بالمکار ہے جنت کو گھیرا ہے ان اعمال سے جس کو نفس نہیں چاہتا نفس نماز پڑھنا نہیں چاہتا نفس روزہ رکھنا نہیں چاہتا نفس معاف کرنا نہیں چاہتا نفس چھوٹوں پر شفقت کرنا نہیں چاہتا نفس حلال کھانا نہیں چاہتا لیکن اگر اس کے خلاف کرو گے تو اس صورت میں اس کے پیچھے جنت ہے حجیبت الجنت بل مکار وہ حجیبت بال شہوات ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب یہ شہوتوں کا پردہ ہے اور اس کے پیچھے جہنم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے جہنم ہے برقتی ہوئی آگ ہے اس کے شولے ہیں اور وہ شولے تو شہوت کے پردے کے اندر سے بھی نظر آ جاتے ہیں پھر یہ انسان شہوت کی طرف دوڑتا ہے بڑا عجیب سوال کیا پھر اس کے بعد اتنا قیم مثال دیتے ہیں فرمایا کہ حریص اور لالچی لوگوں کو حریص اور لالچی لوگوں کو یہ حمامہ کی مثال دی ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ کبوتر وہ کبوتر جس کے لیے جال بچھائی گئی وہ دانے کا حریص ہوتا ہے وہ لالچی ہوتا ہے تو اس کو جال نظر نہیں آتی اس کو دانا ہی نظر آتا ہے اسی طرح حریص اور لالچی لوگوں کو جہنم نظر نہیں آتی شہوات ہی نظر آتی ہے اللہ ہمارے اللہ ہمیں معاف فرمائے بس ہم یہ شیطانی چال پر اتنے چل پڑے ہیں اور شیطانی زخر پر ہم اتنے چل پڑے ہیں کہ اللہ کے وہ مضبوط دلائل کو بھی ہم بھولے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جو ہمیں دلائل دی ہیں ہم اس کو بھی بھولے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ذوق نصیب فرمائے اور ہمیں ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ ارائی تلدی یقدب جب و بدین کی جو صورت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے اخلاق کو بھی اچھے بنانا اور اپنی عبادت کو بھی اچھی بنانا میں نے اخلاق سے متعلق تو چند باتیں کل کل عرض کی تھی کل کہی تھی میں نے اور اس میں یہ بتایا تھا ارائی تلدی یقدب کو بدین فرمایا پیغمبر کیا تم نے آپ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو جو قیامت کو جتلاتے ہیں اور قیامت کو جتلانے والے ہی یہ کام کرتے ہیں کیا کام فضال کلدی یا دولتی جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں ولا یحض والا تعام المسکین اور جو خود تو مسکینوں کو نہیں دیتے لیکن دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دے رہے بلکہ دوسرا دینا چاہے تو اس کو روکتے ہیں یہود والا تعام ایک روایت میں بخاری شریف کی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حکیم ابن یہ معلفت قلوب میں سے حضرت حکیم ابن رضی اللہ تعالیٰ معلفت قلوب حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعطانی سم مسال تو فعت آنی سم مسال تو فعت آنے سم مسال تو فعت آنے مجھے میں نے مانگا اللہ کے نبی نے دیا پھر مانگا مجھے دیا پھر مانگا مجھے دیا پھر مانگا مجھے دیا پھر اخیر میں فرمایا یا حکیم ان المال حلوت خزرت حکیم مال ہرا بھرا اور میٹھا ہے حضرت عبدستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کھولی ہے ان دو جمل دو لفظوں کو جو کھولا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے کیا لفظ استعمال فرمایا حلوت خزیرت حلوہ کا معنی میٹھا اور خزیرہ کا معنی جو چیز بہت پک جاوے بہت پک جاوے اس کو کہا جاتا ہے خزیرہ فرمایا نبی نے ان دو جملوں کو ذکر کر کے اشارہ فرمایا کہ جو چیز بہت پک جاوے اور بہت میٹھی ہوتی ہے اس میں کیڑے جلدی پڑ جایا کرتے ہیں حکیم مانگتے رہو گے تو زندگی میں مانگنے کے کیڑے پڑ جائیں گے ہر وقت مانگتے رہو گے پھر فرمایا مانگنے کی عادت نہ بناؤ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم ہاتھ چیچ لو گے اللہ دنیا والوں سے بے نیاز بنا دے گا اور اگر ہاتھ بڑھاتے رہو گے تو اللہ تمہارے ہاتھ کو لمبا ہی رکھے گا آگے فرمایا الید العلیا خیر من ید سفلا فرمایا دینے والے بنو لینے والے نہ بنو دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں بہت لمبی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں ذکر فرمائی حکیم نے فرمایا اللہ کے حبیب ہاتھ لائیے میں بیت کرتا ہوں اب کبھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا حال کیا ہوا دور صدیقی میں جو بیت المان سے حق ہوتا ہے حضرت صدیق نے بلایا کہ آپ اپنا حق لے جائیں فرمایا نبی کے ہاتھ پر حق کر چکا ہوں میں نہیں لوں گا دور عمر ہی میں حضرت عمر نے بلایا تمہارا حق لے جاؤ فرمایا میں نبی کے ہاتھ پر آحت کر چکا ہوں میں نہیں لوں گا تو حضرت عمر نے دو آدمی کو گواہ بنایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی ہے فرمایا تم گواہ رہنا میں دینا چاہتا ہوں حکیم خود نہیں لے رہے قیامت میں یہ میری گردن نہ پکڑ لے یعنی روایات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہم پر حضرت حانی رحمت اللہ علیہ تو ایسے کھولتے تھے ایک روایت میں بہت مشہور روایت ہے بخاری شریف کی آپ نے بار بار سنی اور بار بار سنی ہوگی اللہ کے ابھی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس ایک وادی بھر کر سونا ہو یا تمنا وادی تو وہ دو وادی کی تمنا کرے گا اور فرمایا دو وادی ہو تو وہ تین وادی کی تمنا کرے گا اور اس کی آنکھیں نہیں بھرے گی مگر قبر کی مٹی سے یہ اس روایت میں حضرت اقدستانوی رحمتہ اللہ علیہ میں نے کل بھی کہا تھا حضرت واقع مجدد تھی اللہ نے واقعی عجیب علوم حضرت پر کھولے تھے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس وادی بھر کر سونا ہو تو وہ دو وادی کی تمنا دوسری کی تمنا کرے گا اور دو ہو تو تیسری کی فرمایا سونا وادی کس کو کہتے ہیں جہاں دو پہاڑوں کے بیچ میں پانی بہتا ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے فرمایا سونا وہاں تو نہیں رکھا جاتا سونا تو مکان میں رکھا جاتا ہے سونا الماریوں میں رکھا جاتا ہے سونا تو مخصوص پیٹیوں میں رکھا جاتا ہے سونا وادی میں کون رکھے گا پھر میرے نبی سونے کو وادی سے کیوں بیان فرما رہے حضرت عبدالسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وادی میں ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے میرے نبی اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کے پاس بہنے والا خزانہ ہوتا ہے تو بھی اس کی آنکھیں نہیں بڑھتی یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی بڑھے گی بہنے والا خزانہ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہنے والا خزانہ ہو تو بھی انسان کی آنکھیں نہیں بھرتی تو پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو بد بد اخلاق اخلاق نہ نہ بننا بننا اگر تم نہیں دے سکتے ہو تمہاری عزت کام آ جائے کسی کو تمہاری زبان کام آ جائے حکیم مانگنے کے لیے جب آئے ہیں تو قریب میں دو صحابی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے حبیب نے دونوں صحابہ سے فرمایا ان کی سفارش کرو بخاری شریف کی روایت ہے تو ان دونوں صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ضرورت مند ہے آپ دیجئے اللہ کے حبیب نے ان کو دیا پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ حکیم کو ضرورت ہے لیکن میں نے تم لوگوں سے سفارش اس لیے کروائی مجھے تو دینا ہی تھا لیکن میں تمہیں بھی دینے میں ثواب میں شریک کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے سفارش کروائی کیسے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جوڑا کرتے تھے اپنے صحابہ کو ثواب میں شریک کیا کرتے تھے اللہ ہمارا وہ ذہن بنا دے ہم اتنے تنگ ذہن ہو چکے ہیں اتنے تنگ ذہن ہو چکے ہیں کہ ہم پیسوں میں تو کسی کو شریک کرنا چاہتے ہیں نہیں ثواب میں بھی شریک کرنا نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں ہم اکیلے اکیلے عبادت کریں ایک ایک بخاری شریف کی روایت ہے ایک دیہاتی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد دعا فرمائی اللہ رحم علیہ و اللہ محمد ولا ترحم معنا احدا احدا اللہ مجھ پر رحم کر محمد پر رحم کر تیسرے کسی پر رحم نہ کرنا اللہ کے حبیب نے فرمائے لقد حجر تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا پوری امت کے لیے دعا کرنا چاہیے ایک جملہ اس کے ضمن میں حضرت جمع یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نقل کرو حضرت نے فرمایا پوری امت کے لیے دعا کرو امت میں صالحین ہے جب صالحین کے لیے تم دعا کرو گے تو ان کے صدقے میں اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا بخاری شریف میں اس کا ثبوت ہے یہ حضرت جی نے نہیں فرمایا میں اس پر حاشیہ چلا رہا ہوں کہ بخاری شریف میں اس کا ثبوت ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو یوں فرمایا تھا اے عبداللہ تم عبد صالح بن جاؤ عباد صالحین میں سے بن جاؤ فرمایا یا رسول اللہ کیا فائدہ ہوگا فرمایا کہ ہر نماز میں پوری دنیا میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں السلام علیکم نبی و رحمت اللہ اور اس سے پہلے تحیات اللہ وسلوات طیبہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام عباد اللہ اللہ تیری سلامتی مجھ پر ہم انبیاء پر اور عباد صالحین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایک تو یہ دعا کرنے والا نیک ہوگا اس کی دعا تمہیں ضرور لگ جائے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشارہ فرمانا چاہتے ہیں ہم آپ کے سالح بنے اس وقت پوری دنیا میں نمازیں پڑھی جا رہی ہے کہاں کہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہے اور کیسے کیسے ابدال اور غوث اور قطب اور کیسے کیسے لوگ ہوں گے کوئی ایک تو اللہ کا بندہ ہوگا جو یہ دعا کر رہا ہوگا السلام علیہ عباد اللہ صحت اگر ہم اپنے صالح ہوں گے تو یقیناً ان کی دعائیں ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی یقیناً آج ہی میں کتاب ذرا دیکھ رہا تھا حکیم اختر صاحب دامت برکاتم نے کچھ امریکہ کے کچھ کہاں کہاں کے مہمان آئے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ نے تو شب قدر رات جو تھی وہ گزر گئی تھی اور فجر کی نماز کے بعد ان مہمانوں کو بلایا اور مہمانوں کو بلا خلوت میں بلایا اور خلوت میں بلا کر کے یوں کہا ان کے بیٹے مولانا مظہر صاحب دعوت برکہ تم نے اس کو بیان کیا خلوت میں بلا کر کے یوں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی فجر کی نماز سے پہلے میرے قلب پر ایک بات ڈالی تو سب متوجہ ہو گئے کہ کیا بات ڈالی فرمایا اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اگر آج کی رات میں جو شب قدر یعنی ستائیس تھی بہت ممکن ہے کہ وہی شب قدر ہو فرمایا کہ تم نے جو دعائیں کی اور کوئی خاص دعا کرنا رہ گیا نہیں کر سکے بھول گئے اور صبح صادق پر تو رات ختم ہو گئی اور تمہاری وہ دعا رہ گئی تو اب تم کیا کرو گے فرمایا وہ دعا ابھی فجر میں کرو اور اللہ سے یوں کہو اے اللہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تو شب قدر ہے میری دعا کو اسی میں لے جا کر قبول کر لے اللہ والوں کے قلوب پر کیسی کیسی باتیں اللہ تعالیٰ علقہ فرمایا کرتا ہے کیسی کیسی باتیں مکہ شریف میں کسی نے پوچھ لیا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اللہ اتنا بڑا ہے تو اپنا مکان کیوں اتنا چھوٹا بنایا مکان بھی بڑا ہونا چاہیے اللہ جتنا بڑا مکان اتنا ہی بڑا تو حضرت نے بہت ہی عجیب جواب دیا حضرت نے فرمایا کہ اللہ تو قادر تھا کہ اپنا مکان مکہ سے جدہ تک کا بنا دے گا لیکن تم طواف نہ کر پاتے تو تم پر رحم کھا کر چھوٹا بنایا تم جو ہے طواف نہ کر پاتے اس لیے تم پر رحم کھا کر چھوٹا بنا دیا بہرحال وہ تو اللہ کی تجلی گاہ ہے صرف یہ بتانا ہے کہ مکین کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو مکان کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لو صرف یہی مسئلہ ہے وہاں کہ مکین نہیں ہے تو مکین نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم مکان ہی کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی لے لو تو ارائی تلدی یو و بدین فضا لدی ید التیم بلا یہود والا تعام المسکین اخلاقیات کی طرف اشارہ فرمایا یتیموں کا مال نہ کھاؤ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو دھکے نہ دو اور اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو فضا لدی ید التیم بلا یہود والا تعام المسکین اچھے معاملات کرو ہمیشہ ہر وقت برے خیالات اہل اللہ کی صحبتوں میں کیا یہی باتیں ملے گی یہاں کوئی پیسے تھوڑے ہی ملیں گے یہاں کوئی دراہیم اور دنانی تھوڑے ہی تقسیم ہوں گے یہی باتیں ملے گی جس سے ہماری جنت بنتی ہے جس سے جس سے ہماری آخرت بنتی ہے آگے عبادت کو بیان فرمایا فوائل المسلیم الدین اللہ فرمایا جو قیامت کو جتلانے والے ہیں ان کی نمازوں کا بھی ٹھکانا نہیں ہوتا ہے وہ کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نمازوں میں جان نہیں ہوتی سنت کے مطابق وہ نماز نہیں سنت کے مطابق علامہ ساتوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے موافقات بہت مشہور کتاب ہے موافقات اس میں ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے کہ ایک صاحب ایک بزرگ کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بزرگ نے قبلے کی رخ تھوک دیا قبلے کی روک تھوکا تو حضرت وہ وہ جو صاحب تھے وہ واپس تشریف لے آئے اور فرمایا جو سنت کے خلاف کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے یہ سنت کے خلاف کر رہا اور اور, اور تشخیت القلوب نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ ایک صاحب کسی بزرگ کو ملنے کے لیے گئے ملاقات نہیں ہوئی تو ان کے سجدے کے نشان کو اور نماز کے نشان کو دیکھا تو جب سجدے کے نشان کو دیکھا زمین پر تو یہ انگلیاں کھلی پڑی تھی یعنی نشان اس طرح پڑا ہوا تھا فرمایا جو سنت کے خلاف نماز پڑھے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں ہاتھ رکھا ہے فرمائی یوں کھول کر نہیں رکھا ہے تو الدین اللہ رحمان ہیں وہ کاہلی کرتے ہیں وہ سستی کرتے ہیں وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں زین اربا بے اربا بہت عجیب جملہ ہے میں بہت مختصر اس کو کر دوں فرمایا چار چیزوں کو چار چیزوں سے مزین کرو اور چار چیزیں چار چیزوں سے اور ابو بکر صدیق بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑے آدمی ہیں بخاری شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نماز فضر کی اپنے مکان میں پڑی حجر شریفہ میں اور پھر پردہ ہٹایا صدیق نماز پڑھا رہے تھے صحابہ پڑھ رہے تھے اللہ کے حبیب نے تھوڑا سا منہ نکالا صاحب کرام جو سب بنتی بنتی وہاں آ گئی تھی وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کنکھیوں سے جب نبی کو ہم نے دیکھا تو قریب تھا کہ ہم خوشی کے مارے نماز توڑ دیتے اس لیے کہ آج کئی دن ہو گئے تھے حضرت مسلح پر تشریف نہیں لائے تھے ہمارا انتظار تھا ہم یہ سمجھے کہ شاید حضرت تشریف لا رہے حضرت مسکرائے اور مسکرا کر پردہ ڈال دیا محدثین بحث فرماتے ہیں کہ حضرت کی مسکراہٹ کیوں ہوئی ابھی کیا وجہ تھی کس کے ساتھ آپ مسکرائے نبی کی تو ہر ادا سنت ہے آپ کیوں مسکرائے عام محدثین نے اس کا جواب یوں دیا کہ حضرت کو مسکراہٹ اس پر آئی کہ جب اپنے صحابہ کو دیکھا اپنی اتنی بڑی جماعت کو دیکھا تو دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ اللہ ہمیں آیا تھا تو اکیلا تھا آج میری پوری جماعت تیار ہو چکی ہے آج میرے جانے کا دن ہے اس پر میری پوری جماعت تیار ہے اس پر حضرت کو مسکراہٹ آئی خاتم المحدثین حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا جواب میرے سر پر لیکن چکی کا پات یہاں یہ ہے حضرت کا اپنا یہ جملہ تھا چکی کا پات جب اپنی طرف سے کوئی جواب دینا ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے چکی کا پات یہ ہے اور اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے فرمایا ایک جاہل پیر تھا اور اس کے جاہل مرید تھے اب ہوا یہ کہ جاہل مریدوں نے پیر سے سوال کیا کہ یہ زمین پر نشان کس کا ہے تو پیر صاحب پہلے ہنسے پھر روئے تو مریدوں نے کہا حضرت اب تین سوال آپ روئے کیوں ہنسے کیوں اور یہ ہے کیا اللہ جاہل پیروں سے ہماری حفاظت کرے جو آئے دن مکا شفات اپنے بیان کر کے پھر رہے ہیں اور نمعلوم اپنے آپ کو گویا مقام نبوت کے اوپر فائد کرنا وہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان بزرگوں کا دامن پکڑے رکھنا جو سنت کے متی جو سنت کے فرما بردار ہے میں خدا پاک کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں میں حضرت کا نام لے کر میرے شیخ کا نام لے کر اور کچھ بزرگان دن میرے دل میں ہیں جن جن کا احترام اور عزت ہے میرے دل میں اور اور دل ان سے متعلق جمتا ہے میں ان کے نام کے واسطے سے دعائیں کرتا ہوں میری ذات کے لیے اور اس میں کوئی شک نہیں روایتوں میں ہے کہ وسیلہ بلحیہ جائز ہے وسیلہ بلحیہ بالکل جائز ہے وسیلہ بل بھی جائز ہے روایتوں سے ثابت ہے کہ زندگی میں آپ نے کوئی نیک عمل کیا اخلاص کے ساتھ کیا ہو اس کو وسیلہ بنا کر آپ اپنی مصیبت میں دعا کرو گے اللہ آپ کی مصیبت کو حل فرما دیں گے تو وسیلہ بالعمال بھی جائز وسیلہ بالاحیاء بھی جائز ہے اختلاف وسیلہ بل میت میں ہے کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے ان بزرگوں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں یعنی اس میں ہاں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کچھ منع فرما رہے ابن قیم کچھ منع فرما رہے ان کے اپنے دلائل ہیں اور اکابر اس کو جائز قرار دے رہے ہیں ہمارے حضرت اقبستانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے ہیں وسیلہ بل میت کے اوپر فرمایا میں ابن تیمیا کے زمانے میں ہوتا تو میں ابن تیمیہ کو منوا کے رہتا وسیلہ بل کے مسئلے کو حضرت تو حضرت کے واقعات کیسے حضرت نے دلیل دی حضرت نے فرمایا کہ جب اعمال کو وسیلہ بنا سکتے ہیں تو صاحب اعمال کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتے کیسی دلیل حضرت دے رہے ہیں جب اعمال کو وسیلہ بنا سکتے روایت سے ثابت ہے تو صاحب اعمال کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتے بہرحال ان لوگوں کے وسیلے سے اگر آپ دعا کرو گے مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا ان کے دامن کو آپ پکڑے رکھیں ہمارے ابر شیخ رحمت اللہ علیہ جو چکی کا پات کہتے تھے فرمایا جاہل مریدوں نے جب سوال کیا تو پیر نے فرمایا کیا کہا پیر نے پیر نے کہا کہ دیکھیے میں ہنسا تو اس لیے کہ ایسے دقائق کو بتانے والا میں موجود ہوں اس پر مجھے خوشی ہوئی فرمایا میں رویا اس لیے کہ جب میں مروں گا تو تمہیں حقائق کون بتائے گا اس پر مجھے رونا آیا اور یہ ہے کیا تو کہا کہ ایک ہرن بھاگ رہا تھا اس کا پاؤں چکی کے پاٹ میں پھنس گیا ہمارے وہاں گھر چکی ہوتی تھی پہلے اس کا ایک اوپر کا پاٹ ایک نیچے کا پاٹ اور اوپر کا پاٹ سوراخ والا ہوتا تھا تو ہرن کا پاؤں اس میں پھنس گیا تو وہ پورے پاٹ کو لے کر کے بھاگنے لگا یہ اس کا نشان ہے حضرت شیخ فرماتے جاہل پیر کو اتنا پتا نہیں اتنا کمزور ہرن اتنے بڑے پتھر کو لے کر کیسے چلے گا وہ تو ہاتھی کے پاؤں کا نشان تھا حضرت یہ لطیفہ سنا یوں کہا کرتے تھے کہ جیسے ان جاہل مریدوں کا جاہل پیر تھا اسی طرح میں تم جاہل شاگردوں کا جاہل استاذ ہوں لیکن یہ توازو تھی حضرت کی توازو تھی ورنہ پوچھے حضرت شیخ کون تھے جن کی نگاہوں نے دیکھا ہے ان کو پوچھئے کہ حضرت شیخ کون تھے حضرت مولانا علی میاں سے پوچھئے کہ حضرت شیخ کون تھے تب پتا چلے گا کہ وہ کون تھے بہرحال حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس حدیث پر یوں فرماتے ہیں کہ سارے محدثین کا جواب میرے سر پر لیکن میرے دل پر چکی کا پات یہ ہے یعنی میرا جواب اس پر یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پر جب ابو بکر صدیق کو دیکھا ہوگا تو دل خوش ہوا ہوگا اور یہ دل میں کہا ہوگا اے اللہ اگر آج تم اس کو اٹھا بھی لے تو کوئی عرض نہیں میرا لادلا صدیق میری امت کو سنبھال لے گا عجیب جواب حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ دے رہے ہیں عجیب جواب اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا حضرت عمر فرماتے ہیں اگر ابو بکر نہ ہوتے تو عمر حکومت نہیں کر سکتا تھا فرمایا ابو عمر کی بارہ سال کی حکومت کی بنیاد میرے ابو بکر ہے ان کی دو سالہ محنت ایک طرف ردت کا مسئلہ ایک طرف صحابہ کو سنبھالنے کا مسئلہ ایک طرف مسلمت القذاب اور اسود انسی جیسے مدعیان نبوت کا مسئلہ اور طرح طرح کے مسائل پیدا ہو گئے اور انہی حالات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں حضرت اسامہ کے لشکر کا جو جھنڈا باندھا تھا اور ادھر حضرت بیمار ہو گئے اور اس لشکر کو روک دیا گیا تھا اب اس لشکر کو روانہ کرنا حضرت کو مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ نہ بھیجیں مدینے کے حالات ابھی اندر کے حالات ٹھیک نہیں ہے آپ اس لشکر کو بھیج کر ابھی کیا کرو گے ابھی یہی ضرورت ہے صدیق کے اکبر نے فرمایا ایک پہاڑ تھا ہمالیہ پہاڑ کچھ نہیں ہو سکتا ہے صدیق کی استقامت کے مقابلے میں فرمایا میرے نبی نے جو جھنڈا باندھا ہے ابو بکر کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ سکے یہ جا کر رہے گی جماعت فرمایا چاہے ابو بکر کے ٹکڑے ہو جائیں اور ازواج متحرات کو کتے نوچ لے لیکن میرے نبی کے جھنڈے کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں استحقامت دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ واقعی واقعتا صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا یہی وجہ ہے کہ صدیق تو بہت ہے دنیا میں یہ نہیں کہ صرف ابو بکر صدیق صدیق ہے نبوت ختم ہو چکی دلائل سے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تو من النبیین نبوت تو ختم ہو چکی اس کے دلائل ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وغیرہ سے لیکن مقام صدیقیت ختم نہیں ہوا مقام شہدائیت ختم نہیں ہوا مقام صالحیت ختم نہیں ہوا یہ دنیا میں اب بھی باقی ہے صدیق اب بھی موجود ہے ہمارے شاہ عبد الحق شاہد دہل علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری صدیق تھے اور دلیل کیا دی شاہ عبد الحق صاحب مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں فرمایا کہ جو زندگی میں کبھی جیبت نہ کرے وہ صدیق ہوتا ہے امام بخاری کی زبان سے خود ثابت ہے اللہ مجھے قیامت کے دن غیبت کے بعد میں کوئی سوال نہیں کرے گا پوری زندگی قیمت نہیں کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسی کی تو صدیقیت آج بھی باقی ہے اور ابو بکر صدیق امام و صدیق تھے تمام صدیقوں کے امام تھے بہرحال ہمیں چاہیے میں انشاءاللہ وقت بہت ہو گیا ہے میں کل کو حضرت صدیق اکبر کی ان باتوں پر زندگی رہی تو وضاحت کروں گا کہ زین و اربا اربا چار چیزوں کو چار چیزوں سے مزین کرو اگر وہ چار چیزیں ہماری زندگی میں آئے گی تو ہماری زندگیاں کھل جائے گی اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتی کا یار درست شریف اللہ الحمد لله رب العالمين ولاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رغناه كما فرما اللہ ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ آپ کے رحم کا سہارا ہم سے چھوٹنے نہ پائے اللہ آپ ہر وقت اپنے رحم کے سہارے پر ہم تمام کا تعاون فرماتے رہیے ہماری مدد فرماتے رہیے اللہ شیطان ہمارے ساتھ ہیں نفس ہمارے ساتھ ہیں اللہ ہر وقت وہ ہمیں برائیوں کی طرف کھینچتے رہتے ہیں اللہ ہمارے قلوب ہماری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے نہ قلوب بنا و نواسی جوار حنا ادب اللہ آپ ہماری پیشانی پکڑ کر ہمیں دین متین پر ڈال دیجیے ہمیں دین متین پر ڈال دیجیے اللہ ہمیں دین متین پر ڈال دیجیے اللہ عالمین اللہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے امت کا عمومی حالات بگڑ چکے ہیں امت کے عمومی حالات بگڑ چکے ہیں اللہ امت توبہ نہیں کرتی ہم کیا کریں ہم پوری امت کی طرف سے تیرے سامنے آج کی رات میں معافی مانگ رہے ہیں اے اللہ آپ پوری امت کو معاف فرما دیجئے پوری امت کو معاف فرما دیجئے ہمارے گناہوں کی نحوست سے شام میں بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں مصر میں بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں فلسطین میں بے قصور لوگ کیسا ظلم اللہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے کیسا ظلم ہو رہا ہے اللہ تیری رحمت کب اترے گی اللہ تیری رحمت کب اترے گی اللہ تیری رحمت کب اترے گی اللہ ظلم کی حد ہو چکی ہے اللہ ظلم کی حد ہو چکی ہے اللہ ظلم کی حد ہو چکی ہے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے لیکن مولا نکما بچہ اگر ماں کے خلاف کرتا ہے تو ماں اس کو پھینک تو نہیں دیا کرتی آپ تو ماؤں سے زیادہ صحیح ہوئی تو بے کریم آپ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے اللہ ان کی رمضان کیسی گزرتی ہوگی ان کو وقت پر کھانا بھی نہ ملتا ہوگا جن کو وقت پر افطاری بھی نہیں ملتی ہوگی اللہ جن کو وقت پر شہری بھی نصیب نہیں ہوتی ہوگی جن کے بچوں کی لاشیں ان کے ہاتھ میں ہوگی ہر وقت وہ خائف رہتے ہوں گے اللہ اللہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما رحم و کرم کا معاملہ فرما اف و در غزر کا معاملہ فرما اللہ امت کی زب حالی کو اللہ ختم فرما امت کی پریشانیوں کو دور فرما امت میں امن و امان قائم فرما فتنوں کو ختم فرما محبت کو قائم فرما اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما ملک کی گرانی کو ختم فرما ملک کی مہنگائی کو ختم فرما اللہ ملک میں ہمیں منصف امیر عطا فرما ملک میں ہمیں منصف امیر عطا فرما اللہ ملک میں ہمیں منصف امیر عطا فرما اے اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے مقروضوں کو قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور جھول میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما اے اللہ ہمارے حضرت کی اور ہمارے شیخ اور ہمارے جتنے اساتذہ اور اقابل بزرگان دین ہے اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما ان کی عمروں میں برکت عطا فرما اے اللہ ان سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ جو انتقال کر چکے ہیں جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اللہ ہمارے والدین ہمارے اکارل رشتے دار اگر بقید حیات ہیں تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما شفا عطا فرما صحت عطا فرما عافیت عطا فرما اور اگر تیرے پیارے ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کی درجات کو بلند فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی الکریم میرا حمل دی گیا اور ہم لوگ Jadi kita mulai dari